مقام رب ہی جنتان جو شخص ڈرتا رہتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں اے جن انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے زواتا افنان ان دو جنتوں کے جو باغات ہیں ان کی لمبی لمبی گھنی شاخیں ہوں گی اعلیٰ عرب کمات کا زکاں فی ہما تجریان ان باغوں میں چشمے جاری ہوں گے دو حب ائی اعلی رب کمات کا زبان فی ہما منک ان باغوں میں دونوں باغوں میں دونوں جنتوں میں طرح طرح کے میوجات ہوں گے اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹاؤ گے متقینہ ان جنتوں میں ان باغوں میں جو جنتیوں کی رہائش ہے اس میں وہ بیٹھے ہوں گے بچھونوں پر جو عمدہ قسم کے بچھونے ہوں گے اور تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوں گے متقینہ بطائنہا من استبرق ان تکیوں کے جو غلاف ہیں وہ بڑے نفیس قسم کے ریشم کے ہوں گے وجن الجنت ندال اور اس جنت میں جو باغات ہیں ان باغاتوں کی شاخیں زیادہ پھلدار ہونے کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی الا رحکمات قصبہ فی ہند نقاصرات و طرف جنتیوں کے لیے جنتوں میں شرم و حیا والی عورتیں ہوں گی حوریں وہ اوپر بھی شرم کی وجہ سے نہیں دیکھیں گی لم ہن ان عورتوں کو اس سے پہلے جن و انس نے چھوا تک نہیں ہوگا اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹھاؤ گے ان عورتوں کی نفاست اور خوبصورتی کی مثال اس طرح ہے گویا کہ یہ عورتیں یاقوت اور مرجان موتیوں کی طرح ہیں یاقوت اور مرجان بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے حل بس نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ دیا جائے گا پہلے والے دو جنتوں کے علاوہ اور بھی دو جنتیں ہوں گی وہ دوسرے طرح کے جنتی لوگوں کے لیے ہوں گی ان کے درختوں کی بھی شاخیں بڑی گھنی اور لمبی ہوں گی گہری سبز ہوں گی فب رب فیما آئینہ نزا خطا ان جنتوں میں بھی چشمے ابل رہے ہوں گے فیم فاقحتوں و نخلوں و رمان ان جنتوں میں بھی میوجات ہوں گے کھجور ہوگی انار ہوں گے اور طرح طرح کی چیزیں ان دو جنتوں میں بھی جو پہلی کے علاوہ ہیں اس میں بھی عورتیں ہوں گی حوریں فی خیرات الحسان خوبصورت بھی ہوں گی اور عمدہ اخلاق والی ہوں اعلیٰ رب کمات حور مقصورات الفلقیام یہ عورتیں گویا کہ ان کو مستور محفوظ رکھا گیا ہے خیموں میں لم عَلَىٰ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ لم یتمسن انسن قبلہم ولا جان ان عورتوں کو اس سے پہلے کبھی جن و انس نے چھوا تک نہیں ہوگا فَبِعِيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ متقین عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُزْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَابٍ یہ جنتی لوگ ریشمی قسم کے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے اور تکیہ لگایا ہوا ہوگا عمدہ قسم کے نفیس تکیوں کے ساتھ فب علا رب کمات زبان اے انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ ہوگے تبارکسم رب کا ذل جلال والاکرام آپ کا رب ہی کا نام بابرکت ہے جو بزرگی والا اور اکرام والا ہے یہ سورہ رحمان کا آخری رکوع ہے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس میں دنیاوی نعمتیں الوی اوپر آسمان سے جو تعلق رکھتی ہیں جو زمین سے متعلق ہیں ان تمام نعمتوں کا ذکر ہوا اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں اگر باغی بھی بنو پھر بھی یہ نعمتیں باغی نہیں بنے گی یہ تمہارے لیے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں رب العالمین ہے رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے وہ پرورش کرنے والا ہے اپنوں کو بھی دے گا اور باغیوں کو بھی تو پہلے ان نعمتوں کا ذکر ہوا جو دنیاوی نعمتیں ہیں پہلے رقو میں دوسرے رقو میں اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب کا ذکر کیا ہے میدان حشر کا ذکر ہوا ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی سزا کا ذکر ہوا تو سزا کا ذکر کرنا گناہ کا ذکر کرنا اس گناہ کے اوپر یہ سزا ہے اگر توبہ نہ کی تو یہ بھی نعمت ہے کیونکہ پہلے ہی بتا دیا جائے کہ اس گناہ کے اوپر یہ سزا ہے اگر بغیر توبہ کے ہمارے پاس آ گیا لہٰذا دنیا میں اس گناہ سے بچے اور اگر ہو جائے تو توبہ کر لے تو سزا سے پہلے گناہ اور اس کی سزا کا بتا دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تاکہ اس سزا سے لوگ بچ جائیں یہ درمیان والے رقوع میں بات تھی آج کے سبق میں آخری رقوع ہے سورہ رحمان کا اس میں آخرت کی یعنی جنت کی نعمتوں کا کچھ ذکر ہے جنتوں کی نعمتوں کا قرآن مجید میں بہت مقام پر ذکر ہے آگے سورہ واقع میں بھی اس کا ذکر آئے گا اور مختلف جگہ میں لیکن اس بات کو جنت کی نعمتوں کو قرآن مجید نے جو سورہ محمد میں بیان کیا ہے کہ بس ایک اندازے کے ساتھ بیان ہو رہا ہے اس کی تشریح حدیث میں آئی کہ مالا عین رات والا عزن سمیات خطر اعلیٰ قلب بشر ہم ویسے سمجھانے کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ سکتی اس لیے کہ وہ نعمتیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہیں نہ کسی نے سوچی ہے نہ دل پر خیال آیا ہے نہ کچھ ہوا ہے بس ایک اندازے سے ان کے نام دنیا کی نعمتوں کے نام کے ساتھ ملتے جلتے ہیں مالا عین رات ولا سمیت نہ آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کانوں نے سنی ہیں اور نہ دل کے اوپر ان نعمتوں کا خیال آ سکتا ہے خیال بھی اسی چیز کا آ سکتا ہے نا جس کا کوئی بندہ جانتا ہو دیکھتا ہو دیکھ چکی ہو پھر اس کا خیال اور تصور ہو سکتا ہے جب ایک چیز دیکھی نہیں ہے تو اس کا خیال اور تصور کیسے ہو سکتا ہے آج کے سبق میں چار جنتوں کا ذکر ہے پہلی دو جنتوں کا ذکر مقربون سبقت والے لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں اولئک هم المقربون مقرب لوگ جو ہیں ان کا ذکر ہے پہلی دو جنتیں مقربین کے لیے جو دوسری دو جنتیں ہیں وہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا میزان ہمارے صالحہ والا بھاری ہوگا حساب تو ہوگا ان کا لیکن امال صالحہ کا اس کی سیڈ ان کی جھک جائے گی تو پھر ان کے لیے بھی دو جنتیں ہیں پہلے والے لوگوں کے لیے وہ دو جنتیں زیادہ اعلیٰ ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر پہنچے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نیکیاں کم ہیں لیکن امال صالحہ والی سیٹ ان کی وزنی اور بھاری تھی وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر محضود جو سورہ واقعہ میں بات آئے گی کہ دائیں ہاتھ میں جن کو عمال نامے پھر دے دیے جائیں گے تو ان کے لیے دوسری دو جنتوں کا ذکر ہے فرمایا پہلے والے لوگ مقرب کون ہیں اللہ کا مقرب بندہ کون بن سکتا ہے مقرب فرمایا والے من خاف مقام ربی ہی جنتا اس شخص کے لیے ہے جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہتا ہے حساب و کتاب ہوگا ذرہ ذرہ پوچھ ہوگی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا جس کو سورہ نازیات میں بھی بیان کیا فیضا جا تامت القبرا فیضا جا تامت القبرا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہونے کے بعد کامیابی ان لوگوں کی ہوگی فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا جو شخص اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ میں کیسے حساب دوں گا اور اعمال اپنے اچھے کرتا رہا گناہوں سے بچتا رہا کہ آخرت کے حساب کی رسوائی سے میں بچ جاؤں و نفس عن الحوا خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچاتا رہا فعن الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ایسے شخص کا ٹکانا جنت ہے اسی کا ذکر یہاں پر ہے مقام ربی ہی جنتان اس شخص کے لیے دو جنتیں ہوگی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے یعنی حساب و کتاب کے لیے جو کھڑا ہونے اس سے ڈر طرح صرف ڈر ڈرنا ڈرنا ڈرنا یہ نہیں بات بات یہ کہ ان امور کے مطابق اس کی زندگی تھی نہ دھوکہ کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے حقوق اللہ حقوق لباس سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے ہر وقت اس کو ڈر ہے تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ امال صالحہ بجا لاتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ ڈر ہے ایک میاں میٹھو کا ڈرنا ہوتا ہے طوطے کا جو اس کو جملہ رٹا دیا جاتا ہے تو وہ بولتا رہتا ہے اور جو بول رہا ہوتا ہے اسی کے خلاف کر بھی رہا ہوتا ہے توتوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ پوستے کے ڈوڈے پر نہ بیٹھنا کیونکہ اس میں وہ لیس سی ہوتی ہے تو تم چپک جاؤ گے شکاری پکڑ لیں گے اب طوطے کے بچے وہی رٹا لگا رہے ہیں کہ پوستے کے ڈوڈے پر نہیں بیٹھنا خشخاش کے ڈوڈے پر نہیں بیٹھنا اور بیٹھے بھی اسی ڈوڈے کے اوپر ہیں اور ساتھ وہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں کہ پوست کے ڈوڈے کے اوپر نہیں بیٹھنا ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صالحہ کو بجا لانا اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں غلطی ہو جائے توبہ وہاں فرمایا یہ باغات ایسے ہوں گے جن کی لمبی لمبی شاخیں گھنی شاخیں ہوں گی ان میں نہریں جاری ہوں گی چشمے ہوں گے پھر ان چشمے کا پانی اتنا ہوگا جاری ہوں گے پھر یہاں پر تو کچھ بیان ہوا دوسرے مقام پہ فرمایا دودھ کی نہر ہوگی جس کو سورہ محمد بھی بیان فرمایا شہد کی نہر ہوگی رب کل لفا کے ان جنتوں میں ہر طرح کے میوجات ہوں گے بس تفصیل یہ جو جس کو قرآن مجید نے سورہ حامیم سجدہ میں بیان کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنت کی نعمتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارا دل چاہے گا بس وہی دیا جائے گا اس میں بہت تفصیل کی ضرورت نہیں جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی اس لیے کہ دنیا میں خواہش کو دبایا ہے اللہ رسول کی مان کے چلے ہیں متقین علی فرشم بتاع من نصطب آخرت میں یہ ٹیک لگا کے جنتی بیٹھے ہوں گے اور ان کے تکیے جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ قسم کے ریشم کے ہوں گے دنیا میں تو ریشم مرد کے لیے منع ہے عورت کے واسطے جائز ہے اور ریشم سے مراد جو ہے وہ ریشمی کیڑے کا جو لباس بنتا ہے ریشمی کیڑے سے پاکستان میں تو تقریباً وہ نہیں ہے بعض علاقوں میں ہے وہ توت کے پتے کھاتا ہے اور ہر طرح کے رنگ کا ریشم اس سے بنتا ہے وہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے دنیا میں عورت کے لیے جائز ہے لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق اسلام نے نہیں بیان کیے ایک ریشم کا سوٹ لاکھوں سے اوپر بنتا ہے ایک ریشم کا سوٹ مرد کے لیے حرام عورت کے لیے جائز ہے ایک انگوٹھی بھی سونے کی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں بعض لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں بعض گلے میں زنجیر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سونے کی جائز نہیں ہے ایک انگوٹھی چاندی کی مرد پہن سکتا ہے پہننا جائز ہے لازمی نہیں ہے پہننا لیکن جائز ہے ایک انگوٹھی لوگوں نے پانچ پانچ لگائی ہوتی ہیں انگوٹھیاں ملنگ بن کے پھر رہتے ہیں ملنگی سنت کے اتباع میں ملنگی ہے اپنی خواہش کی تکمیل میں ملنگی وہ کیا ملنگی ہے کہ وہ دس دس انگوٹھیاں پہن رہے ہیں جناب ہم ملنگ ہے ملنگی کلندری فقیری وہ وہ معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہے شریعت سے ایک انگوٹھی ثابت ہے اور ملنگ بن رہے ہیں ملنگ کس چیز کے ہیں جب قرآن و حدیث کی تابے داری نہیں ہے تو ملنگی کس چیز کی ہے کلندری کس چیز کی ہے ایک انگوٹھی مرد کے لیے چاندی کی تین چار ماشی کی وہ جائز ہے اگر نہیں پہنتا گناگار نہیں ہے اور سونے کی ایک بھی پہننا جائز نہیں ہے بھلے زنجیری ہو بھلے انگوٹھی ہو اور عورت کو بشک پانچ کلو سونا پہنا دو منع نہیں ہے لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں پتنی کون سی جگہ پڑھتے رہتے ہیں یہ باتیں کوئی انصاف کی احنت کے ساتھ انصاف کی احنت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی مطالعہ کیا جائے تو حقوق ہر کسی کے نظر آتے ہیں پہلے سے ہی مغرب زدہ اہنک ہو تو اس کو تو اسلام کی باتیں سمجھ ہی نہیں آئے گی نا وہ پہلے سے ہی سوچ ہی مغرب زدہ ہے وہ چشمہ جس سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں وہ مغرب زدہ ہے ان کو اسلام کی باتیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں کہ عورت کے کتنے حقوق ہیں میں نے کہا لاکھوں کا پچھلے سالوں میں تین چار لاکھ کا ایک سوٹ بنتا تھا یہ ریشم کے لباس کا عورت کا وہ اب تو پتہ نہیں کتنا مہنگا ہوگا عورت کے لیے سارے سوٹ بے شک وہ ہو جائیں جائز ہیں مرد کے لیے جائز نہیں تو عورت کے حقوق تو زیادہ بیان ہوئی ہے پھر بھی یوں خواہ مخواہ اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں یہ جنت میں تو جائز ہوگا سب کے لیے تکیے بھی ریشم کے ہوں گے فرمایا وہاں شرم و حیا والی عورتیں ہوں گی جو جنتیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ یاقوت گویا کہ یہ عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں بھی ڈھونڈنے کے لیے پورے پہاڑ کو چھانٹ پڑنا پڑتا ہے پھر یاقوت ملتا ہے بہت اندر محفوظ ہوتا ہے مرجان میں اس کا تعارف کل پرسوں کے سبق میں کرا چکا ہوں سمندر کی گہرائیوں میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے وہ درخت کیا ہوتا ہے وہ گوبھی نما ایک چیز ہوتی ہے وہ مرجان ہے بہت قیمتی ہے اس کی ہر مختلف طرح کی چیزیں بنتی ہیں اور مقویات میں سے ہوتا ہے بہرحال کوئی حکیم صحیح ڈال کے بنا کے دے تو اچھی بات ہے آج کل سارا یوں ہی چیز ہے بہت مشکل سے وہ مرجان حاصل کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ عورتیں اس طرح محفوظ رکھی گئی ہیں جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ چھپی ہوئی ہے اسی میں آگے آئے گا خیموں میں ہے بدلہ نیکی ہے ان لوگوں نے خواہشات نفس کو پامال کیا اللہ رسول کی بات کو مانا تو اس لیے ان کو عمدہ اجر دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون الاولون ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں دوسرے وہ جن کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے ان کا میزان عمال صالح والا بھاری تھا ان کی بھی بھی جنتیں ہوں گی مدہام متان گہرے رنگ کے درختوں اور ان کی شاخیں ہوں گی چشمے جاری ہوں گے ہر طرح کے میوجات ہوں گے فی آخفیہن خیرات حسان خیرات عورت کی صفت ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو خوبصورت بھی ہو اور اچھے اخلاق والی بھی ہو اچھے اخلاق بعض دفعہ انسان کی بدصورتی کو بھی دبا دیتے ہیں اگر ایک بندہ کو بظاہر اتنا خوبصورت نہیں لیکن اس کے اخلاق بہت اونچے ہیں تو اس کی وہ جو کچھ نقص ہے وہ چھپ جاتا ہے اور اگر ایک بندہ بہت خوبصورت ہے لیکن اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں تو اس کی خوبصورتی کو کوئی نہیں دیکھتا اس کی بد اخلاقی کوئی اس لیے شیشہ دیکھنے کی دعا ہے نا اللہم کما حسن خلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح میرے ظاہر کو آپ نے پیارا بنایا میرے اخلاق کو بھی اسی طرح پیارا بنا دے انسان کی پہچان تو عمدہ اخلاق ہیں یہ عورتیں جو آخرت میں ہوں گی اچھے اخلاق والی خوبصورت بھی ہوں گی خیموں میں چھپا کر رکھی اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں متقین اعلیٰ رفرفن خزرون خزرن واب کرین حسان عمدہ قسم کے تکیوں پر اب کر اب کر آپ نے نام سنا ہوگا اب کری رسالہ اب کری اس چیز کو کہتے ہیں اب کری آئین با کافرا اب کری اس چیز کو کہتے ہیں جو عمدہ ہو قیمتی ہو اعلیٰ ہو یہ بہت اعلیٰ قسم کے تکیے قیمتی نفیس تکیوں پر بیٹھے ہوں گے اے جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے تبارہ قسم و رب کا ذیل جلال رحمان بھی اللہ کے نام سے شروع ہوئی الرحمان اور سورہ رحمان ختم بھی ہوتی ہے تبارہ قسم و رب کا دل جلالیہ مطلب یہ ہے اے ایمان والے تم اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہو جب تمہارے دل و جان میں بستہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہو ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہے انتہا بھی اللہ سمجھ لسی